حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب پر تقریر لکھوائی تقاریز لکھوائی تھی نا ان تقاریر کو شروع میں شائع کیا تھا تو مبتدی آدمی جو ہوتا ہے اس کے جزا سوچ ہوتی ہے مبتدی کہتے ہیں جو ابتدا ہے چلنے والا پرائمری اسکول والا اس کے جدا جذبات خیالات ہوتے ہیں ممتوی پختہ آدمی جدا جذبات خیالات ہوتے ہیں سوچ جدا ہیں میں نے کہا دیکھا جی مولانا صاحب نے تعریف کے وہ پیچھے لگائے ہوئے ہیں اپنی تعریف کے خط لگائے اپنی کتاب پر نہیں لگانا چاہیے تھے تو انہوں نے جب تقاریر ختم ہوئی تو لکھا لکھوا تھا کہ اللہ کے شکر سے کی وجہ سے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ میرے وہ کیا کہتے ہیں بے ایسی ہے تو نامعلوم مسئلہ ہونے کی وجہ سے جو کتاب اس پر خطرہ تھا لوگ کتاب کو پڑھیں گے نہیں ان حضرات کی لگنے کے بعد بات کے تسلی ہوگی کہ اب لوگ پڑھیں گے وہ خیال ہوا کہ وہ دیکھیں نیت ہے انہوں نے کس نیت سے لگائے ہاں جی؟ نیت آدمی نے بکرا لٹایا اس نے کہا جب اس کو پیر بابا کے نام پر تو حرام ہو گیا حالانکہ چاپ اگن نہیں کٹی بالکل وہی طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو حلال ہو گیا نیت کا فرق ہے طریقہ وہی ہے مذاف محمد صاحب اللہ علیہ کے پاس گیا تو ان کے لیے کسی کو خط لکھنا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیچ میں لکھیں کہ مولانا شبری علی صاحب کا خلیفہ ہے کہ یا اللہ حضرت صاحب اتنے بزرگ آدمی ہیں کیا ضرورت لکھنے کی شبری شفی صاحب کا خلیفہ ہے تم نے فوراً کہا کہ اصل میں ان کو لوگ پہچانتے ہیں مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ نام لکھ دیا جائے سے میرا تعارف ہو جائے تو انہوں نے تواز تواز اظہار توازو آج بھی کے اظہار کے لیے اس ترتیب کو اختیار کیا اور ہمارا خیال تھا کہ شاید اس ترکیب ترتیب کو اختیار کرنا ریا ہو جائے گا تکبر اور ریا ہو رہا اور انہوں نے توازو اور اصول توازو کے لیے اس کو کیا قاضی عبد الکریم صاحب لیتے لے ماں افغانی سے تھا ماں میں اس میں رخصت کی تھی بس رات <laughs> لکھتا سمجھا ان کی بات کو کہتے ہیں کاجی ابل کریم صاحب سے خان ملنے کے لیے گیا تو ان کو ہاتھ میں لاتے ہی میں نے کہا کہ میں حضرت مولانا شمس کافانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا داماد ہوں کہ اس کی میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آئے ملنے کے لیے ہاتھ ملا کے رخصت نہ کر دیں نے بٹھایا ان کے خلیفہ تھا نا صاحب ان کے خلیفہ ہیں جی، جی۔ ان کے خلیفہ ہیں اس میں نے تعارف کرایا کہ مجھے پہچان لیں اور پھر مجھے جلدی نکالنا رخصت نہ کر دیں اس وقت ایک عجیب بات جو اب تک دل کہتے ان آنکھوں نے ہاں۔ بہت لوگوں کو دیکھا ہے ہاں۔ لیکن افغان صاحب ہمیں کو پہچانا بھی ہے اور پھر فرمائے کہ ایک بزرگ تھے وہ کہ سارا جسم گناہ ہے سوائے آنکھوں کے ہاں۔ اس انہوں نے اچھے لوگ دیکھے اور پہچانے ہیں تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو لوگ کے لیے نکلے ہوئے تھے لوگ کے لیے نکلے ہوئے تھے ایک بزرگ رہے رہے تھے تھے مسافت سے گزر لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ دعا کرو تم نے دعا کی انہوں نے کہا یاد رہ میری آنکھوں کی خاطر ان لوگوں پر بارش برسا ہے تو لوگ بڑے حیران ہوئے ان کی آنکھوں میں کیا کمال ہے کہ اس کے واسطے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہاں آنے سے پہلے باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر کے آیا تھا تو وہ اس نسبت کا اور اس چیز کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں زور پیش کیا تو اس کی برکت سے آپ لوگوں کے لیے بارش مانگی تو بارش برس گئی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قابلین کی باتیں جدا ہوتی ہیں تھے جماعت میں گئے ہوئے تھے سعودی عرب ہماری تشکیل تھی مکہ میں مجھے سخت دستوں کی تکلیف ہو گئی دستوں کی تکلیف میں جدے میں ہم نے افطاری کی جدے میں اجتماع تھا اس میں بیان کرنا تھا ہماری جماعت نے وہاں سے مارے تھے مجھے دستوں کی تکلیف اب مجھے پیٹ میں تکلیف اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ گاڑی ذرا روکو کہ میں حج کروں کہتے حرم ہر کی نماز کا ایک الگ سواب ہے چار لاکھ خاموش ہوتے ہیں بنگالی ہیں سال بنگالی بیٹھے ہیں اس وقت تو تھا اس وقت کہاں ہو گیا تھا ہو گیا تھا اب پھر مجھے تکلیف ہوئی بروڑا آ رہی ہے روکے آپ کہ میں جو ہے تو کزا حاضر کی مجھے ضرورت ہے کہ ہر دھیرے کی نماز کا ایک الگ کسوا ہے یا اللہ مجھے اترنا نہیں دیتے کہ اب میں کیا کروں گاڑی کے اندر میں کدایت کروں میں کچھ وہ زور لگاتے لگاتے آخر وہاں پر پہنچے حرم شریف کے حدود میں داخل ہو گئے اب وہ کہتے بیت اللہ شریف کی نماز تو تبلیغی مرکز راستے میں آ کر وہاں سے گزرے میں نے کہا خدا کے لیے گاڑی کو روکے اور مجھے اتارے اور آپ وہاں کی نماز کو پہنچنے انہوں نے کھڑا کیا گاڑی آبد زائد جو ہوتا ہے نا کم فہم ہوتا ہے عالم کے مقابلے میں آبد زائد کم فہم ہوتا ہے اس نے جو ظاہر اس لیے ساری بات سنی ہے اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے عالم کو عارف کو فہم ہوتا ہے کہ اب اس وقت کس چیز میں لگنے میں زیادہ اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اب اس وقت ایک آدمی کو تکلیف ہو رہی تھی ایک انسان کو پتنی تکلیف کس حد کی تھی اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا تو اس وقت ضروری تھا کہ حرم کی نماز کو چھوڑتے اور بیت اللہ شریف کی نماز کو چھوڑتے اور گاڑی کو کھڑی کر کے اور متعدد مسافر کا کوئی پوچھتے اس کا لیکن زائد عابد بغیر علم والا جو ہوتا ہے اور معرفت کے بغیر جو آدمی ہوتا ہے اور اس کا فین قرب خدا بندی کے ترتیب میں اتنا کام نہیں کرتا اس لیے سے شہر ہے کہ سیر عرف ہر شب تا تخت شاہ اور سیر سیر ظاہر ہر جب قدر ماں ہے ہاں شہر ہے یہ جو زائد ہے عابد اس کی تو اس کا سفر پوری رات میں کہیں ایک مہینے کے برابر ہو سکتا ہے اور عارف کی جو پرواز ہے وہ تھوڑی دیر میں تخت شاہ یعنی نیلا تعالیٰ کے عرش محلہ اللہ ہے اس کو قائم ہے اس چیز کا اس وقت اس چیز میں کیسے لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا بات تھی ہاں، کے تو ان لوگوں کو خیر انہوں نے بھائی تو جان چھوڑ چھوڑ چھوڑ چھوڑی میری جان چھوٹی ان سے میں دوڑ کے گیا لیٹرین پارا وقت وزرو کیا طبیعت در سمجھ لی تو میں نماز پڑھی اتنی لگا یا وہاں کو جماعت سے فرض پڑھ لیا اب میں گیا دوائی لینے کے لیے تو ایک بنگالی مجھ سے کہتا ہے حرم شریف میں اور تو دوائی کھا رہا ہے آپ زمین پیو آپ زمین میں شفا ہے میں نے کہا یہ اتنا بزرگ نہیں ہوا ہوں کہ میں آپ زمین پر شفا ہو جایا کرے کچھ اسباب اسباب کی خیال کرتے ہیں چلو بلا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس باب کا اختیار کرنا یہ آئی سی اور توازوں کا اظہار ہے آئی سی اور توازوں کا اظہار ہے کہنا کہ اسباب کے بغیر ہم ٹھیک ہوں گے یہ دعویٰ ہے اپنی بزرگی اور کمال کا دعویٰ ہے آپ بتائیں گے ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا مولانا صاحب سے ملنے کے لیے ایک ریٹائرڈ ایس پی صاحب تھا وہ ملا اور ملتے ہی اس نے سو روپے کا نوٹ دیا دیا انہیں ہم نے تو وہ سارے لوگوں کے سامنے قبول کیا دیا تو ایسے میرے دل میں آیا کہ یا اللہ بلا صاحب شکر شکرانے شروع کر دیے لینا کیا کر رہے ہیں پھر لوگوں کے سامنے لیتے ہیں ہمارا بیل کا تعلق ان کے ساتھ ہم سب لوگوں کہتے بڑے بینجاز ہیں جس سے کچھ چیز نہیں لیتے ہیں لوگوں کے سامنے شکرانہ لے رہے ہیں بعد میں کسی بڑی اونچے درجے کی سبوں کی کتاب میں پڑھا کہ مشائق کو شکرانہ مریضوں اور لوگوں کے سامنے جانا چاہیے اس سے نفس ٹوٹتا ہے اس سے کا نفس ٹوٹتا ہے نفس یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ بڑے بے نیاز کچھ نہیں لیتے یہ بات ہاں، اب بتائیے کیا اب بتائیے تو یہ غریب دار و مدار نیت پر ہے کہ ایک ناری آدمی نے مسجد کے دروازے کے آگے کھوٹا گاڑ دیا قلعہ گاڑ دیا پرانے زمانے میں لوگ گھوڑے وغیرہ پر سوار رہتے کہ وہ آدمی اگر گھوڑا باندھ دے گا اب جو جاتے ہیں اس کے ساتھ ٹھوکر کھاتے جو جاتے ہیں ٹھوکر کھاتے کرتے اب وہ اللہ لوگ آدمی چلا گیا دوسرا شہر آدمی آ سکا کیا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس دل کو اکھاڑ کر پھینک دیا تو سادہ لو اناڑی کو بھی سواب ہوا ہے کہ اس کی اتنی سمجھ تھی اس نیت کی کہ اس سے لوگوں کو سہولت ہوگی اس بیچارے کو جو اللہ نے فہم دیا ہے اس کے مطابق اتنا ہی سوچ سکے اس کو اس کا سواب ملا ہاں۔ صاحب نے واقعہ سنایا ارباب فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مولانا محمد صاحب کے خلیفہ تھے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تھے یہ جو ہمارے پشاور میں دو قوم آباد ہیں ایک محمد آباد ہیں ایک خلیل آباد ہے ایک محمد آباد ہے تو کے زمانے سے کس زمانے رواج ہے کہ ان کے خوانین کو ارباب کہتے ہیں یہ خطاب کیسے نہیں کیا ہے تو محمدوں کے محمدوں کے اربابوں میں سے تھے میں سے تھے صاحب صاحب جائیداد آدمی ایماندار آدمی تھے سرکاری نوکری میں ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہوئے کہتے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کتنے آدمی آیا اس نے کہا اخبار خرچ ہوا ہے جی رضی اخبار خرچ ہوا ہے تو نے کہا خرچ ہو نا تو کتنا بڑا خان ہے اور یہ پھر جو ہے تو رضی اخبار بیچنے کے لیے آدمی کو بٹھا رہا دیکھو جی۔ اس تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس بات سے نفس ٹوٹتا ہے آدمی کا آدمی کرتا ہے اس طرح کی بات تو اس کے نفس نے اندر ایک اپنے امیج بنایا ہوا نے نقشہ بنایا تو اتنا بڑا خان ہے اتنا بڑا بزرگ ہے تو اس کی حیثیت ٹوٹتی ہے بعد ہمارے اچھا انہوں ان ہمارے سامنے ردی والے کو روکا حضرت مولانا سین احمد اللہ علیہ ٹانڈا کے رہنے والے تھے ان کے گاؤں کا نام ٹانڈا تھا اور ٹانڈا جو ہے تو یہ ضلع ہو کر گاؤں کا اور یہ بیچ میں رہتے ان کے خاندان کا یہ سید تھے تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں گاڑی میں بیٹھ کے ریل گاڑی میں میں اس سفر گاؤں کی طرف سفر کر رہا ہوں تو آدمی نے پوچھا کہ آپ ٹانڈا کے رہنے والے نہ آپ آپ کہاں کے ہیں تو میں میں نے کہا ٹانڈا رہنے والا ہوں تو سمجھا کہ ٹانڈا کا کوئی گلاحا ہے آج نے کہا کل سوج کا کیا بھاؤ ہے تو مجھے وہ اس بجائے کہ میں کہوں کہ میں تو سید حسین بدنی ہوں میں نے کہا بھائی آج کل بازار زیادہ جانا آنا نہیں ہوا ہے تو اس لیے ہمیں نرخ فرخ کا پتہ نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ہم تو سید حسین مدنی ہیں جی دو بند کے شیخ العزیز ہیں اس زمانے میں حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کو جو بند والے پانچ سو روپئے تنخواہ دیتے تھے اور میرا خیال ہے شاید بیس گریڈ کی تنخواہ ساڑھے چار سو ہوتی ہوگی دارالعلوم والوں نے کیا ہوا تھا کہ خرخوان بہت زیادہ تھے بہت زیادہ مہمان آنے والے صبر کرنا سیاسی کی تاریخ میں سب خرچ ہو جاتا تھا تو ہماری تو راج کو کہے گی ہم تو کچھ جلائے تھوڑے ہیں میں فلم آپ سنوں گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی کوئی بازار جانا آنا نہیں ہوا ہے اس کی آج کل ریٹ کا پتہ نہیں ہے اور اچھا اچھا یہ سفر کر رہے تھے خان کے لگے کا تو وہاں سے توسا توسا شریف سے میں بڑی گدی گزری ہے تو ان بزرگوں کی اولاد میں سے کوئی آدمی چڑھ گیا مریضوں کے ساتھ تو گدی مشین جو ہوتے ہیں نا یہ مریضوں پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہماری بھی کوئی ایسی ہے تاکہ تو چلے تو یہ کوئی کامل ولی گزرا وہ خاندان کا تو اس کی وجہ سے انسان کے اثرات اس کے اولاد میں لے کر کے اثرات ہوتے ہیں نظر آ جاتے ہیں تو ان کو ان کا نظر آیا ان کے پیچھے خاندان کے نوارات نظر آئے ان پر آدمی بٹھایا مریضوں نے گیا کی پیار دبانے شروع کر دی تو خوش ہوا کہ کوئی مطلب ہمارے باپ دادا کہ مریضوں میں سے کوئی ہوگا ہے تو بڑی عمر کا آدمی لیکن کوئی ہوگا مریضوں میں سے چلو دباتا رہے مجھے لطف ہو رہا ہے دبایا دبایا اور پھر جب چلے گئے تو اس نے کہا یہ بڑے میاں کون تھے تو آج نے بتایا کہ یہ مولانا حسین بدنی صاحب تھے کیوں دو بند کا شیخ العزیز چیمت جی، علماء ہند کا جو صدر ہے یوں تھے یوں تھے سبحان اللہ پھر پتہ چلا کہ وہ بے نفسی اس کو کہتے ہیں واقعی نفس کے مقائد مقائد کسے کہتے ہیں جی مدثر صاحب مقائد قید کی جمع ہے اب بتاؤ کیسے کہتے ہیں جی؟ قید کیسے کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں کیا جو گرفتار جی؟ سے ہاں، ہاں، تو میں نے قید نہیں کہا تھا میں نے قید کہا تھا چھوٹے کاف کے ساتھ قید ان قید کن عظیم مکر مکر اور مکائد جو ہے تو قید کی جمع ہے نفس کے کیا کہتے ہیں مکر نفس کے مکر اور دھوکے تو نفس کے مکر اور دھوکوں سے اپنے آپ کو نکالنا اور ان کے خلاف کرنا بہت مشکل بات ہے میرے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آدمی آیا بیت ہونے کے لیے پہلے سب نے تعارف کرایا کہ میں بغداد کا ملے التجار ہوں یعنی chair of chamber of commerce ہوں شہر میں چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں نا اس کے بڑے بڑے تاجر نمائندے ہوتے ہیں ان کا صدر کہ میں بغداد کا ملک التجار ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ آدمی کا تو باطن کیبل سے بھرا ہوا ہے تو اس کو بیت کا فائدہ تو ہوگا نہیں اللہ والے جو ہیں وہ ہماری طرح تو دور ہی سے فرمایا کرتے تھے کہ برخدار آج کل بیت ایمان ہے بیت سلوک نہیں ہے جو بھی آج بیت کر لیا کرو کیونکہ بیت ایمان ہے اس آدمی کا بھٹک کر ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہے تو اسے بیت کر لے کر ہو سکتا ہے آیا گیا تو فائدہ ہو جائے گا پہلے زمانے میں بیت ایمان تو تھی نہیں بیت سلوک تھی اس کی پہلی بیت نہیں بزرگ آدمی کو کچھ دیتے تھے کہ آدمی کا کام بن جائے تو تم نے اتنے اخروڑ کا ٹوکرا ہاتھ کر ان کے لیے آ گیا اور نے کہا میرے کو تجار صاحب اس ٹوکرے کو سر پر رکھے اور جس جگہ آپ کی دکان ہے اس بازار میں وہاں جا کر پھیری لگا کے آئے ہیں ہاں جی کہ ایک سو روپے کے ایک سو روپے کے اس اللہ اکبر اللہ اکبر میں اور پھیری لگانا نے کہا تو اللہ اکبر تو کہا لیکن اللہ کی کبرائی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہا اپنے نفس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں جا کر پھر لکھا یعنی وہ خواجہ یہ اور یار رحمۃ اللہ سے بیت ہونے کے لیے آدمی آئے ان کی مسجد میں گئے تم نے کہا کہ ہماری مسجد کا تالاب ان یعنی کی مسجد سے بہت بڑا ہے ان نے بات سن لی آیا تم سے کہا کہ آپ گئے تو کس لیے آئے نے کہا کہ ہم بیت کرنے کے لیے آئے ہیں تمہاری طبیعت میں تمہاری طبیعت میں مبالغہ ہے بات کو مبالغہ سے کہتے ہو تم جاؤ ناپ کیا ہو کہ تمہارا تالاب ہمارے تالاب سے کتنا بڑا ہے ناپاس ان کا تالاب ایک بارش پڑا تھا بڑے خوش ہوئے کہ امتحان میں پاس ہو گئے نے کہا کہ حضرت ایک بارش پڑا تھا ان کا تم نے تو کہا تھا کہ بہت بڑا تھا تمہیں ہم بیت نہیں کرتے جاؤ تمہاری طبیعت میں احتیاط نہیں مبالغہ کرتے ہو تو بیت تو نہ کیا لیکن ساری زندگی کے لیے مبالغہ سے بچنے کا طریقہ کل میں راسک کر دیں تو ایک وہ کشتی ڈھنگا مشتی نفس کے ساتھ ہے اور ہے ساری زندگی یہ کشتی دنیا مشتی نفس کے ساتھ ساری عمر چلنی امام محبت محمد محمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کے قریب مجھ سے آ کر شیطان نے یہ بات کہیں میں نفس میں ڈالی کہ تیرا بہت بڑا جنازہ ہوگا یعنی اس تیرے اعزاز کا پتہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس وقت بھی یعنی یہ نفس میری راہ مار رہا تھا اس بات کو سامنے لا کر تیرا جنازہ بڑا ہوگا ہماری طرح مولوی جب بیان بیان کرتے ہیں نا تو کوئی ایسا مضمون بیان ہو جائے کچھ مجمے کی برکت سے کچھ اللہ کی فضل سے کچھ مشاعر کی توجہ سے پیچھے نفس کہتا ہے دیکھو لے بیان نہ ہو آج تو کیا مضامین بیان بیان کیا تو ریا اور کبر ہے شیخ شیخر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے تو ایک ان کے مخالف عالم تھے وہ آ کر بیٹھ گئے بیان میں مریضان بیٹھے ہوئے تھے خاص وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج یہ آیا ان کو پتا چلے گا کہ علم کیسے کہتے ہیں صاحب کے بیان کو سنیں گے پتا کو چلے گا کیسے بیان کر رہے ہیں تو حضرت ممبر سے نیچے اترائے بیان بند کر دیا ممبر سے نیچے اترا کر بیٹھے مریضوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کو تو کہتے آج دل ٹھنڈا ہو گیا ان کو پتہ چلے گا علم کسے کہتے ہیں بندے کرتے رہتے ہیں حضرت آج تو بیان کرنے کا وقت تھا وہ فلانا آدمی آ کر دھیان میں بیٹھ گیا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ آج آپ دھیان کریں گے اس کو تاکہ پتہ چلے اور ایک کچھ ایسا ہی خیال میرے ہی دل میں آ گیا تھا ایسا ہی خیال میرے بھی دل میں آ گیا تھا تو اس لیے میں نیچے اتر گیا کب تو دھیان کرنا اس کے بعد تو ریا ہو گیا اس لیے میں نے بیان کرنا بند کر دیا تھا تو اصلاح نفس میں لکھا ہے نا تکمیل تکمیل کسے کہتے ہیں کہ آدمی کو مقاعد نفس کی آگاہی ہو جائے جب مرید کو مقاعد نفس کی سمجھ پیدا ہو جائے تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے پہلے حدیثوں نے باز آنا شروع کر دی آئے ہاں جی؟ جی۔ ظالموں نے پانچ منٹ پہلے تین منٹ پہلے شروع کر دیا اچھا۔ لا الہ الا اللہ